حشیم نے ہمیں ہشام سے خبر دی انہوں نے ابن سیرین سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جا کر باہر سے لائے جانے والے سامان تجارت کو حاصل کرنے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو بائیس